طاقت سے آئی ہے نہ اپنے ارادے سے تیز ہوئی ہے یہ درختوں کی گردش پتوں اور ٹہنیوں کی حرکت نہ اپنے ارادے سے ان کو وجود ملا ہے نہ اپنی چاہت سے یہ تھمتی اور چلتی ہیں یورسل الریاح ہواؤں کو چلاتا ہے تو روکتا کوئی نہیں روکتا ہے تو چلاتا کوئی نہیں زمین پر قبضے کو بتایا تو کا جميعا قبضته زمین پہ اللہ کا قبضہ آسمانوں کو بتایا تو یم سے کچھ سماوات آسمانوں پر قبضہ درمیان کو بتایا تو لہو ما فی السماوات وما فل الارض وما بینہما زمین آسمان کے درمیان بھی اللہ کا قبضہ وما تحت فرا زمین کی آخری طے تک بھی اللہ تعالی کا قبضہ للہ المشرق والمغرب مشرق بھی اس کے قبضے میں اور مغرب بھی اس کے قبضے میں رب المشرقین و رب المغرب مشرق کے مغ... شمالی کنارے تک جنوبی کنارے تک مغرب کے شمالی کنارے تک جنوبی کنارے تک شمال اور جنوب بھی اللہ کا قبضہ بنانے میں وحدہ لا شریف کسی سے مدد نہ چاہی نہ کسی سے مشورہ لیا نہ کسی سے میٹیریل مانگا المب دے جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے البدیع جو بغیر نمونے کے سب کچھ بنا دے الباری جو پھر اس میں روحوں کو ڈال دے المصور پھر جو ہر ایک کو اپنے علم سے نئی سے نئی شکل عطا فرمائے تو اللہ ان آیات سے ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس زمین آسمان میں اور عرش اور فرش پر صرف اللہ کی حکمرانی ہے اور یہاں اللہ کا سکہ چلتا ہے باقی جس چیز کا نام مخلوق ہے جس پر لفظ مخلوق آتا ہو وہ جبرائیل ہو میکائیل ہو اسرافیل ہو اسرائیل ہو وہ عرش ہو وہ لوہ قلم کرسی ہو آسمان ہو سانپ بچھو اشدہے ہوں وہ ایٹم بم ہوں راکٹ ہوں ان کے لیے قرآن یوں ہمیں سمجھاتا ہے لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا نہ ولا نشورا میرے بندو جو بنا ہوا ہو وہ نہ کسی کو نقصان دیتا ہے خالق بنانے والے کے بغیر نہ نفع دے سکتا ہے بنانے والے کے بغیر نہ زندگی کا مالک ہے بنانے والے کے بغیر نہ موت کا مالک ہے بنانے والے کے بغیر نہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے چاہے بغیر مخلوق جو بنی وہ بنانے والے کی محتاج اللہ بنا ہوا نہ خالق کسی سے بنا لم یولد نہیں کہیں سے نہیں کوئی اس سے پیدا ہوا لم یلد کوئی نہیں کوئی اس کا شریک بن گیا ہو الملک لا شریک لا کوئی اس کا وزیر بن گیا ہو لئی سما وزیر آزیر کوئی اس کی ٹکر کا اور کوئی الہ بن گیا ہو لئی سما ہو الہ یوکشا ممکن ہے کوئی ہو تو اللہ دلیل دیتا ہے اگر کوئی ہوتا اذن لذهب کل اله بما خلق ولا بعضهم على بعض اگر میرے مقابلے میں کوئی ہوتا تو کبھی تو میری اس کی لڑائی ہوتی دو طاقتیں جب پروان چڑھیں تو ٹکرائے بغیر رہ نہیں سکتی یہی دنیا کا قانون ہے تو اگر میرے سوا کوئی ہوتا تو مجھ سے وہ ٹکر لیتا کبھی میں جیتتا کبھی وہ ہارتا کبھی وہ جیتتا کبھی میں ہارتا کسی آسمان پہ وہ قابض کسی پہ میں قابض پر وہ تو عرش کے اوپر سے یدبر الامر من السماء الى الارض آسمان کے اوپر سے نظام کو چلاتا چلا جاتا ہے تحت سرا تک اور یتنزل الامر بینہن زمین آسمان اور اس کے درمیان میں حکم چلاتا جاتا ہے وہ اوہا فی گل ہر ہر آسمان کو الگ الگ وہ حکم دیتا چلا جاتا ہے اوہا رب کا الجبال بیوتا شہد کی مکھی کو وہ الگ حکم دیتا ہے سخر البحر سمندروں کو الگ حکم دیتا ہے سخر الانہار دریا کو الگ حکم دیتا ہے سخر لکم الشمس والقمر دائم الگ حکم دیتا ہے سخر لکم اللیل والنہار دن اور رات کو الگ حکم دیتا ہے یوش النہار اس کے نظام کے چلانے کو اور اس کو ترتیب سے ٹھیک چلنے کے لیے الگ حکم دیتا ہے وبالنجم هم يهتدون ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح تاروں کے لیے الگ حکم دیتا ہے انا الماء صبا بارشوں کے لیے الگ حکم دیتا ہے الم تر ان اللہ صحابََََََََََََ ان بادلوں کے لیے وہ الگ حکم دیتا ہے وہ السواعق اور ان بجلیوں کی گرج اور چمک کے لیے وہ الگ حکم دیتا ہے پانی کے صدف کے منہ میں جا کر موتی بننے کے لیے الگ اس کا حکم چلتا ہے تو زمین آسمان بحر و بر میں میرے بھائیوں وہ ایک ہے اپنی وحدہ لا شریک ذات کے ساتھ اللہ کا نبی کہتا انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من عبید و ملک و من سئل و اوسع من اعطا أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك يا الله کا اپنے رب کی تعریف کر رہا میں انہی الفاظ کو کہہ رہا ہوں تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم الله الله अपने रब की खुद तारीफ कर रहा है क्या कह تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے یاد کریں تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کی بندگی کریں تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے مدد کو پکاریں تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو در کھول کے سائل کا جھولی بھرے تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو رحم کر کے دکھائے تیری ذات کو بقا ہے کائنات کو فنا ہے تو اکیلا ہے باقی ہر جوڑا جوڑا ہے یا اللہ کوئی تیری ٹکر کا کوئی نہیں تیرے مقابل کوئی نہیں تیرے مساوی کوئی نہیں تیرا شریک کوئی نہیں ہر ملک ٹوٹتا ہے تیرا ملک باقی ہے تیری مانتے ہیں تو خوش ہوتا ہے تیری نہیں مانتے تو ناراض ہوتا ہے پھر جب معافی مانگتے ہیں تو تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو پردے ڈال دیتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں تو چھپا دیتا ہے تو تا فتح شکر تیری اطاعت کرتے ہیں تو قدردانی کرتا ہے تیری اطاعت کرتے ہیں تو راضی ہوتا ہے وہ تو فتح تیری نافرمانی کرتے ہیں تو تو معاف کرتا رہتا ہے درگزر کرتا رہتا ہے اور پردے ڈالتا رہتا ہے چھپاتا رہتا ہے حالانکہ دل تیرے سامنے رات تیرے سامنے اجالا اندھیرا تیری نظر میں برابر تو اندر کو بھی جانے تو باہر کو بھی جانے لوگوں کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں باہر بر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں تیرا فیصلہ آخری فیصلہ تیرا امر آخری امر تیرے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا تیرے بولے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تیرے کہے کو کوئی روک نہیں سکتا تیرے روکے کوئی بنا نہیں سکتا کوئی لا نہیں سکتا تو بحر و بر میں وحدہ لا شریک ذات ہے میرے بھائیو یہ اللہ یہ اللہ جو اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہے وہ ہمارا مالک اور خالق ہے یہ اللہ مجھ سے اور غازی والوں سے کہتا ہے کہ میری مان کے چلو تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری اور اگر ٹکراؤ گے تو موت تک تھوڑی سی مولت ملے گی چار دن اللہ تعالیٰ روٹی کھلائے گا اور پھر اس کے بعد خوفناک انجام میں دھکا دے دیا جائے گا تو میرے بھائیوں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھی خالی حیبت سے بھی خالی عظمت سے بھی خالی آج کے دانشوروں نے ہمارا ذہن بنایا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں پیسہ آئے گا عزت آئے گی پیسہ نہیں آئے گا کچھ نہ ہوگا امریکہ چلے جاؤ انگلستان چلے جاؤ پیسہ کماؤ تم عزت پاؤ گے لوگ سلام کریں گے میرا اللہ کہہ رہا ہے ولی اللہ العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة لله جميعا عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کہتا ہے تمہارے پاس حکومت ہوگی تو لوگ سلام کریں گے وہ کہتا ہے من منتشا وہ میں جس کو چاہوں عزت دوں وہ کہتے ہیں تم فقیر ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں کوئی نہیں پوچھیں گے میرا اللہ کہتا ہے تو ذل من منتشا میں چاہے بادشاہ کو ذلیل کر دوں چاہے حکمرانوں کو ذلیل کر دوں ذلت کا تعلق فخر سے نہیں عزت کا تعلق پیسے سے نہیں قل اللہم مالک الملک انہیں بتاؤ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا رب بادشاہ اللہ ہے اس کے فیصلے ہیں کسی کی عزت کے کسی کی ذلت کے و یمیت کسی کی زندگی کے کسی کی موت کے تو قرآن کی ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں اللہ سب کچھ بناتا ہے پیسے سے نہیں اللہ سے سارے کام بنتے ہیں ان واقعات نبیوں کے واقعات سے پھر اللہ پاک اپنی قدرت کو لا کر ہمارے اسباب والے ذہن کو توڑتا ہے نظر والے ذہن کو توڑتا ہے علیہ السلام کے ہاتھ میں دس سال سے ڈنڈا وہ ایسے دو شاخہ تھا ایسے ایسے تھا ایسے نیچے سے لکڑی اور اوپر سے یوں تھا تو اس کے بیچ میں یہاں ٹیک لگایا کرتے تھے ایسے ٹیک لگایا کرتے دو شاخہ ڈنڈا ایسا تو دس سال سے ہاتھ میں ہے اللہ پوچھ رہے ہیں وما امین یا موسا یہ کیا ہے موسا کا جی، میرا ڈنڈا ہے کا اچھا القحا ذرا ڈال دو ف انہیں پھینکا زمین پہ گرتے ہی وہ ایک پھنکارتا وہ سانپ بنا فیت ان تس وہ زہریلا سانپ بنا کا جان وہ ایک تیز رفتار سانپ بنا فیضا ہی یا فوبان مبین وہ اشدہا بنا جو بڑے بڑے بکرے کھا جاتے ہیں تین قسموں کے سانپ ایک ڈنڈے میں کٹھے ہو گئے زہر میں حیا تیز رفتاری میں جان لمبائی چوڑائی موٹائی میں فوبان اب نظر کہتی ہے یہ مارے گا یہ کھائے گا یہ کاٹے گا لہذا اس پہ عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی اور ایسی دوڑ لگائی کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا پیچھے مڑ کے کو نہیں دیکھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے تو ان کو یہ تھا یہ آیا کہ آیا یہ آیا کہ آیا اللہ تعالیٰ نے خود رہا پکڑو کہنے والا اللہ سننے والے موسا کہنے کے میں نہیں پکڑتا اللہ نے کہا خود ہاں ولا تخاف پکڑو ڈرو نہیں کا نہیں اللہ مجھے کھائے گا پھر اللہ نے تیسری دفعہ کہا خود من اللہ منین پکڑ تو صحیح میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سونا چاندی سانپ بچھو ایٹم راکٹ لوہا تانبا پیتل یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مورتیں ہیں جہاں جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اب علیہ السلام ڈرتے ڈرتے وہ ایسے آ رہا اس کے منہ سے شرارے نکل رہے اور بڑے بڑے دانت اور اس کی زبان باہر نکل رہی تو نے چادر لی اور یوں کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لی ایسے کر تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگے ڈر لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں کہ جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے نکالو یہ چادر تو میں بچا لی آگے یہ منہ کھول دے تو تو سارا اندر چلے جائے چادر ہٹاؤ چادر ہٹائی ایسے ڈرتے ڈرتے کانپتے کامتے یوں ہاتھ آگے بڑھایا اس طرح انگلیوں نے منہ کو چھونا تھا کہ دوبارہ ڈنڈا ہاتھ میں واپس آ گیا یہ ہمیں کیا سمجھایا اے دنیا کے انسانوں پیسے کے غلام نہ بنو رب کے غلام بنو وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے نہ چاہے تو کوئی کروا نہیں سکتا بھڑکتی آگ ہو لپکتے شعلے ہوں بچانے پہ آئے تو جگ دیکھتا رہ جائے اور آگ اس کا بال نہ جلا سکے چھری تیز رفتار ہو کبھی فرون کے ہاتھ میں کبھی خلیل اللہ کے ہاتھ میں جب بچانے پہ آئے تو چھری خلیل کے ہاتھ میں ہو کر بھی کام نہ کر کے دکھائے اور فرعون کے ہاتھ میں ہو کر بھی کام کر کے نہ دکھائے ستر ہزار اس چھری سے ضبع ہوئے پر جس کو اللہ نے بچانا تھا اس کو انہیں چھریوں میں سے بچا کر اسی بدبخت کی گود میں بٹھا کے پالا یہ لے یہی پالوں گا تیری گود میں پالوں گا تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے وہ چھری خلیل کے ہاتھ میں آئی بچہ سامنے موسا تو قابو میں ہی نہیں آئے یہاں تو اسماعیل قابو میں ہیں چھری ہاتھ میں ہے گردن سامنے ہے چھری چل رہی ہے گردن سخت نہیں ہوئی لوہا نرم نہیں ہوا عرش والے نے کہا نہیں کاٹنا گردن سے کہا نہیں کٹنا چھری خلیل کے ہاتھ میں ستر دفعہ چلی کاٹنے میں ناکام ہو گئے فلما وتله للجبين وناديناه يا قد صدقت الرؤيا فلم كذلك نجزي المحسنين قرآن کے واقعات قلنا یا نار کونی بردن و سلام علا ابراہیم معصوم بچی مریم ایک کونے میں گئی نہانے فتمثل لها بشرا سویا جبریل انسانی شکل میں آگے آگئے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا یا اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا تیری پناہ چاہتا ہوں یہ کون آ گیا وہ بولے وہ بولے انما انا رسول ربک ڈرو نہیں انسان نہیں فرشتہ ہوں میرے پاس کیا لینے آئے ہو لے احب لکی غلاما سکیا اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں قالت انا لی غلام انا لی غلام فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے تیری عقل ٹھیک ہے مجھے بچہ ہو سکتا ہے لم یم سسنی میری شادی کوئی نہیں ولم اکو بغیہ میں بدکار عورت کوئی نہیں تو زنا ہے نہیں ہو نہیں سکتا نکاح کیا نہیں بیٹا کیسے ہوگا کیسے ہوگا قال مریم ہو جائے گا ہو جائے گا کالا رب علی ہوئی مسئلہ ہی نہیں تیرے رب کے لیے بلے نجا ہو آیا نشانی بنے گا وہ رحمت منا اور تیرے رب کی رحمت بنے گا وہ کیا نا امرم یہ فیصلہ ہو چکا ہے جبریل آگے پڑے ویسے پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں آگے آئے اور جسم کو نہیں چھوا یہاں سے کرتے کی آستین کو پکڑا یہاں سے یہاں سے آستین کو پکڑا اور یہاں پھونک ماری اس پھونک کا بچے سے کیا تعلق ہے ادھر پھونک پڑی ادھر نو مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا فحملت ہو حمل ہوا فا فا کا لفظ ہے پھونک پڑی فوراً حمل فن تبدت بھی مکین قصیہ پھر فوراً فوراً وہاں سے دوسری جگہ پہنچی اہل مخاد پھر فا ہے فوراً درد زے پھر جاتے ہی بچہ پیدا ہوا قالت یا لیتنی مت قبل منسیا ہائے یہ کیا ہوا میرے ساتھ میں مر جاتی تو اچھا تھا میرا بھول مجھے لوگ بھول جاتے پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے اب میں کس منہ سے گھر جاؤں گی جبریل پھر آئے چلو جاؤ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني للرحمن صوما فلن اليوم احدا جا بچے کو لے جا لوگ پوچھیں گے تم کہنا میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو فأتت به قومها تحمله بچہ گود میں آئیں شہر میں مچا شور یا مریم لقد جی شعی فریا مریم کیا کر دیا یا اخت رون ارے ہارون کی بہن ما کان ابو کمرا سعود وما كانت امك تم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا یہ کیا کیا فاشارت الی کہ میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو شور مچا کیف نکلم من كان في المهد سبیہ بچے سے کون بات کرے اس کو تو اپنا ہوش نہیں ابھی لوگوں میں شور تھا کہ عیسی علیہ السلام کی آواز بلند جیسے اسپیکر کی آواز بلند ہوتی ہے قال عبد آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون اتني لمبي تقرير لوغو ما يلا کا میں کتاب والا میں نماز والا میں ماں کا فرما بردار میں سلامتی والا پیدائش پر بھی موت پر بھی اٹھنے پر بھی یہ قرآنی واقعات بھائیوں ایک ذہن بناتے ہیں ایک ذہن ہمیں ماں نے دیا بیٹا کماؤ گے تو کچھ طرح بنے گا باپ نے دیا بیٹا امریکہ چلا جا انگلینڈ چلا جا دن پھر جائیں گے دن پھر جائیں گے جیسے لوگ انعامی بانڈ لے کے کہتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے میرے دن پھر جائیں گے حرام حرام جوا میرے بھائی اور مسلمان اور جوا اکٹھا نہیں ہوتا پر کیا کریں کیا کریں جوا کھیلنا ایسا ہو گیا جیسے نماز پڑھنا ہو گیا اس لیے میں روتا ہوں کہ وہ اللہ کو پہلے سمجھو اللہ کون ہے میں بڑے مضمون لے کے کھڑا ہوتا ہوں پھر پھر اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے کہ ان کو میں کیا بتاؤں یہ تو اللہ کو نہیں جانتے تو اگلے مضمون کیا جانیں گے جو اللہ کو جانتا ہو کبھی شراب پیے گا جو اللہ کو جانتا ہو کبھی جوا کھیلے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ بینک میں سوت پہ پیسے رکھے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ ماں کا گریبان پکڑے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ باپ سے لڑائی کرے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ باپ کی بیشتی کرے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ گانے سنے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ بھائی سگا بھائی سگے بھائی سے منہ موڑ جائے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ چوری کرے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ ڈاکہ ڈالے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے جو اللہ کو جانتا ہو وہ مسجد کو کیسے نہ بھاگے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ رات ساری کیسے سوئے گا وہ تو کبھی تڑپے گا کبھی مچلے گا کبھی روئے گا کبھی چلائے گا کبھی آنسو سے تر کبھی کبھی اس کی آہیں کبھی نالے کبھی فریادیں کبھی رونا کبھی مچلنا اس کو تو اللہ اللہ ہوگا میرے بھائیو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تربیلا ڈیم کو جانا سونے چاندی کو جانا ڈالر اور پاؤنڈ کو جانا نہیں جانا تو اس اللہ کو نہیں جانا جس نے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری نگرانی کی اور میری حفاظت کی میری آنکھوں کا رنگ بنایا کسی اور سے میری آنکھوں کا رنگ ملنے نہیں دیا کہ کہیں آپس میں کہیں آپس میں بچے نہ تبدیل ہو جائیں میرے چہرے کا بھولیا الگ بنایا کہ اوروں سے جدا رکھا تاکہ آپس میں شکلیں نہ مل جائیں میری آواز کو الگ رکھا میرا دل بنایا مجھے پتا نہیں میرے پھیپھڑ بنائے مجھے پتا نہیں میرا مکھانہ بنایا مجھے پتا نہیں میرے جسم میں خون کا جال رگوں کا جال بچھایا مجھے پتا نہیں میرا دماغ بنایا مجھے پتا نہیں ایک آدمی کے دماغ کو نکال کے تار بناؤ تو یہاں سے لے کے چلو تو چاند کے اوپر سے چکر کاٹ کے اسی تار کو یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے اور چاند یہاں سے دو لاکھ چالیس ہزار کلو میٹر ہے وہ یا پانچ لاکھ کلو میٹر لمبا اللہ تعالیٰ نے دماغ کا تار میرے سر میں سر میں جا کے فٹ کر دیا آج تک نیورو سرجن بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کیا بنا دیا ہماری تو سمجھ سے ہی بالا تر ہے مجھے کچھ پتہ نہیں نہیں تھا اللہ بنا رہا تھا میری انگلی بنائی اس پہ نوخن لگائے آگے اس کو سخت کیا انگوٹھے کو جدا کیا ہتھیلی کو بالوں سے پاک کیا ادھر بال لگائے یہاں جوڑ بنایا مجھے یہ سیدھا کرتا تو میں روٹی کیسے کھاتا میں نالا کیسے باندھتا تھا میں میرے گھٹنے کے جوڑ کو ہلنے والا بنایا اسے سیدھا کرتا تو میں بیٹھتا کیسے میں چلتا کیسے پیشاب بھی مشکل چلنا بھی مشکل بیٹھنا بھی مشکل اس نے میری زبان میں بول رکھا مجھے پتہ نہیں چلا کانوں میں ایک لاکھ ٹیلی فون کے پردے لگائے مجھ سے بل نہیں مانگا میری آنکھوں میں چھبیس کروڑ بلب لگائے آئے ریسپٹر چھبیس کروڑ بلب لگائے مجھ سے بل نہیں مانگا ان چھبیس کروڑ بلب کے پیچھے تارے ہیں ایک اشاریہ تین ملین کیبلز ہیں جو ڈیڑھ ملی میٹر میں سے گزر رہی ہیں ڈیڑھ ملی میٹر میں سے گزر رہی ہیں اور ایک تار کو دوسری تار سے ملنے نہیں رہتا ورنہ اسپارکنگ شروع ہو جاتی سارے الٹے نظر آتے ہر چیز الٹی نظر آتی یہ میں اندھیروں میں تھا میرا رب بنا رہا رہا تھا میری آنکھوں کے اوپر اس نے پردہ لگایا پھر میری بھموں کو اس نے اوپر اوپر اوپر ہنسوں لگ بنا کر ایک حسن بخشا پھر میری اس نے پلکوں پلکوں کے بالوں کو سجایا آنکھ کو بھی حسن بخشا اور آنکھ کو گرد و غبار سے بچنے کا نظام بھی اس نے بنایا پھر اس نے میرا ناک بنایا اس میں اللہ تعالیٰ نے سونگنے کے سیل رکھے جو کتے کے کتے کے پانچ ملین ہوتے ہیں ہمارے ڈھائی لاکھ ہوتے ہیں میرے رب پہ قربان جاؤں اگر میرے بھی پانچ ملین کر دیتا تو دس میل دور کی بدبو مجھے میرے گھر میں مار کے برباد کر دیتی سارے غازی میں جو گند ہوا گند پھیلا ہوا گٹر کی بدبو وہ میرے ناک کو چڑھ چڑھ میرا ستیہ ناس کر دیتی جتنی میری ضرورت تھی اتنے سیل لگائے پھر میرے اس نے دانتوں کی جگہ بنائی پھر میرے ہونٹ بنائے پھر میری کھال بنائی میرے بال بنائے میرا میدا بنایا میرا جگر بنایا میری تلی بنائی پھر میرے اندر غذا کا نظام بنایا ماں کے پیٹ سے میں سے غذاؤں کو میرے اندر ناف کے ذریعے سے پہنچایا پانچ مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے ایک سانس نہیں لیتا ہونٹ بند رو پڑ چکی ہے چار ماہ گزر چکے ہیں دل دھڑک رہا ہے خون کی گردش چل چکی غذا جاری پر سانس نہیں لے رہا کیوں اگر یہ سانس لے تو یس یسرا پھر اس کو وہ باہر لاتا ہے آتا ہی بچہ ایک دم چیخ مارتا ہے روتا ہے سر کہتا ہے شکر الحمد للہ الحمد للہ یہ وہ وقت ہوتا جب اللہ سانس کو جاری کرتا ہے پھر کھول دیتا ہے اور نالیاں کھل جاتی ہیں اور سانس جاری ہو جاتا ہے وہاں پانچ مہینے سانس بند یہاں پانچ منٹ سانس بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا تھا اور مجھے کچھ پتا نہ تھا پیشاب کی جگہ بنائی پخانے کی جگہ بنائی ہزم کا نظام بنایا بے شمار ہزار لاکھوں فیکٹریاں اندر بنائی میرے گردے میں دس لاکھ چھلیاں لگائیں اوپر اللہ نے بہتر میل رگوں کو لپیٹا دس لاکھ چھلیوں کے اوپر بہتر میل رگیں لپیٹتی جائیں تو سوراخ کیسے بند ہو جائیں اور اس نے سوراخ بھی رکھے رگوں کو بھی لپیٹا اور اس میں سے گندگی کو نیچے نکالا غذا کو واپس پہنچایا یہ سارا نظام بنا کر ماں کے پیٹ میں اور ایک بچہ نہیں بنا رہا وہ ایک وقت میں لاکھوں بچے بنا رہا ہے اسی وقت میں گائے کے پیٹ میں بھینس کے پیٹ میں بکری کے پیٹ میں بھیڑ کے پیٹ پیٹ میں اسی وقت میں کتیا کے پیٹ میں اسی وقت میں شیرنی ساری دنیا کے چار پاؤں کی مادہ کو سوچتے چلے جاؤ ہر ایک کے پیٹ میں بن رہا ہے کچھ نہ کچھ بن رہا ہے اسی وقت میں انڈے دینے والا جہان ہے کبوتر میں بھی فاختہ میں بھی مور میں بھی تیتر میں بھی تلور میں بھی چکور میں بھی گدھ میں بھی کرگس میں بھی عقاب میں بھی مگر مچھ میں بھی اور میں بھی اور مچھلی میں بھی سانپ میں بھی بچھو میں بھی مکھی میں بھی مچھر میں بھی شہد کی مکھی تیس ہزار انڈے دیتی ہے چونٹیاں لاکھوں انڈے دیتی ہیں ان ان ساری سارے انڈوں میں کیا بن رہا ہے اسی کے ساتھ میں بھی بن رہا ہوں یہ بھی بن رہا ہے اسی وقت پھول کو مہک دے رہا ہے گلاب کو سرخ کپڑے پہنا رہا ہے چمبیلی کو سفید پوشاک پہنا رہا ہے اسی وقت میں آم کو پیدا کر رہا ہے انگور کو پیدا کر رہا ہے ناشپاتی کو پیدا کر رہا ہے آڑو کو لوکاٹ کو پیدا کر رہا ہے اسی وقت میں تربوز کو موٹا کر رہا ہے اور اسی وقت میں کیلے کو پتلا کر رہا ہے اسی وقت میں کریلے کو کڑوا کر رہا ہے آم کو میٹھا کر رہا ہے لیمو کو ترش کر رہا ہے اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ سیب کو رنگ دے رہا ہے اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پچاس فٹ کے اوپر ناریل کو لگا رہا ہے اس میں پانی بھر رہا ہے اس میں مکھن بھر رہا ہے اس کو سفید بنا رہا ہے اسی وقت میں زیر زمین اللہ مونگ پھلی کو بنا رہا ہے گاجر کو بنا رہا ہے مولی کو بنا رہا ہے اسی وقت میں اللہ تعالیٰ صدف میں موتی بنا رہا ہے سانپ کے منہ میں زہر بنا رہا ہے اسی وقت میں اللہ ہرن کے نافے میں مشک بنا رہا ہے ریشم کے کیڑے کے منہ سے ریشم بنا رہا ہے اسی وقت میں شہد کی مکھی کے منہ میں جا کے اللہ تعالیٰ شہد بنا رہا ہے اسی وقت میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ وہ مکی کے اوپر پردے لگا رہا ہے اس کے اندر دانے بنا رہا ہے اسی وقت میں اللہ تعالیٰ گندم کا بیج اس میں سے دانے بنا رہا ہے اسی وقت میں کپاس بنا رہا اس کے منہ کو کھول رہا ہے مکی کے منہ کو بند کر رہا ہے کپاس کے منہ کو کھول رہا ہے اور گندم کے اوپر تیز دھار بالیاں لگا رہا ہے تاکہ کوئی چڑی نہ کھائے کوئی کوا نہ کھائے کوئی کوئی اس کو کوئی کوئی اس کو کبوتر نہ لے جائے یہ میرا بندہ کھائے میرا بندہ کھائے پتا ہے کہ یہ کھا کر بھی میرے مجھے للکارے گا پر نہیں نہیں وہ کر رہا ہے وہ کر کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس نے ساری کائنات کو بنایا ہاتھ پھولوں کو رنگ دیا ہواؤں کو لطافت دی زمین کو کفافت دی پہاڑوں کو سختی دی دریاؤں کو روانی دی سمندر کو ٹھہراؤ دیا اس کے پانی کو کڑوا بنایا دریا کو میٹھا بنایا اوقات کو بلندیاں بخشی اور کیڑی کو پستی بخشی کرگس کو مردار پہ لگایا اور اوقات کو اس نے اونچے پروازوں پر تازہ خون پہ لگایا کوئی ہے کوئی ہے جو میرے میرے رب کے سوا اوقاب کو اڑان سکھا دے سام سانپ کو پھنکارنا بل کھانا سکھا دے کوئل کو کوکو سکھا دے بلبل کو نغمہ سکھا دے چڑیا کو چہک دکھا دے سکھا دے شیر کو دھاڑنا سکھا دے مور کو ناچنا سکھا دے صدف میں موتی بننا دکھا دے میرے بھائیو یہ میرا اللہ یہ میرا اللہ یہ میرا اللہ یہ آپ کا اللہ یہ اللہ یہ اللہ جس نے مجھے جس نے مجھے بنایا بحر و بر کو بنایا عرش و فرش کو بنایا سب کچھ بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا ثم السبیل یسرا پھر ماں کے پیٹ سے نکالا ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشموں کو جاری کیا ماں کو بے قرار کیا باپ کو بے حال کیا باپ نے غازی کے بازاروں میں دھکے کھائے ترویلا ڈیم پہ مزدوری کی تگاریاں اٹھائیں پتھر توڑے اور کھڑی کھڑی کھڑی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر سارا دن کام کیا میرے بچے کو تازہ روٹی مل جائے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے چلائے باپ کو غازی کے بازاروں میں دھکے دلوائے وہ ادھر دھکے کھائے وہ یہاں ماں اس کے کبھی پیشاب دھوئے کبھی پہانے دھوئے کبھی پوتڑے دھوئے کبھی رات کو اٹھے کبھی دن میں اٹھے کبھی گود میں سلائے کبھی ران پہ سلائے کبھی کندھے پہ سلائے کبھی اس ہاتھ اٹھائے کبھی اس ہاتھ اٹھائے کبھی سینے پہ لٹائے وہ ہائے کرے تو یہ تڑپ کے اٹھ جائے وہ روئے تو باپ کی ہائے ہائے ہو اٹھا اٹھا کے اس کو لے کر کبھی ہسپتال جائے کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے کبھی طبیب کے پاس کبھی کسی دم درود کرنے والے کے پاس یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں میں بے ہوش ہوں مدہوش ہوں نہ سن سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں نہ پکڑ سکتا ہوں نہ چل سکتا ہوں پہ اپنے پر کرتا ہوں پیشاب اپنے پر کرتا ہوں میرے کان نہ آشنا ہے مجھے میں پہچانتا نہیں میری آنکھ جانتی نہیں میرے ہاتھ پکڑتے نہیں پر اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو بے قرار کیا میرے باپ کو بے حال کیا دادا دادی کو قربان کیا نانا نانی کو پریشان کیا وہ سارے میرے چاروں طرف حالہ بنائے ہوئے کوئی مٹھائی لا رہا کوئی ٹافی لا رہا کوئی دودھ لا رہا کوئی دعائیں کر رہا کوئی نفل پڑ رہا کوئی دم کر رہا کوئی درود کر رہا اور کوئی طبیب کے پاس لے جا رہا کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا اور میرے اندر میرا اللہ زندگی کی طاقت کو دوڑا رہا ہے دوڑا رہا دوڑا رہا ہے اور میرے اندر دودھ کو اتارا تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو ماں نے روٹیاں گلا گلا کے شوربے میں ڈال ڈال کے بوٹیوں کو دھو دھو کے میرے منہ میں ڈالا نوالے بنائے نوالے بنائے اور مجھے مجھے پھر میرے کان سننے لگے آنکھ دیکھنے لگی پاؤں چلنے لگے میں لڑکنے لگا میں دوڑنے لگا میں بھاگنے لگا اور اللہ نے کائنات کو میری خدمت پہ لگایا سورج میرے لیے چمکا چاند میرے لیے چمکا گھٹا اور بڑھا تارے جھل میں لائے رات آئی مجھے سلانے دن آیا مجھے جگانے زمین زمین کا فرش بچھا دیا مجھے چلانے کو پانی دیا پینے کو ہوا دی سانس لینے کو پھول دیے ان کو سونگھنے کو جانوروں کو قربان کروا کے صبح ہوتے ہی غازی کے بازاروں میں بکرے لٹک گئے اور بکریاں آ گئیں اور اور وہ بھیڑیں لٹک گئیں بھینسیں لٹک گئیں اور اس کے ساتھ مرغیاں آ گئیں انڈے آ گئے سبزی آ گئی گوشت آ گیا پھل آ گیا دودھ آ گیا چینی آ گئی گھی آ گیا کہاں کہاں سے میرے رب نے سب کچھ اٹھایا زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت کو بنایا شرک اور غرب میں اللہ تعالیٰ نے موسموں کا نظام چلایا مجھے گرمی میں کچھ کھلایا سردی میں کچھ کھلایا کبھی گرمی کے پھل کبھی سردی کے پھل کبھی ٹھنڈی ہوائیں کبھی گرم ہوائیں کبھی آسمان کی بارش کبھی گرش سے بادل کبھی برس سے بادل یہ سب میرا رب کرتا گیا میں پروان چڑھتا گیا میں چڑھتا گیا مجھ میں طاقت آتی گئی آتی گئی آتی گئی آتی گئی جب میرے اللہ کی نعمتیں کمال کو پہنچی میرے اللہ نے ہر چیز کو کامل کیا نعمت اللہ لا الانسان لظلم کفار جب اللہ کی رحمت رحمتوں کی میں چادر میں چھپ گیا میں نہا گیا اب میرا اللہ میرے انتظار میں تھا کہ اب یہ میری بندگی کرے گا اس کی نظر کسی کی بیٹی کو نہ دیکھے گی اس کے کان گانا نہیں سنیں گے اس کی زبان گالی نہیں بکے گی اس کی زبان جھوٹ نہ بولے گی اس کا ہاتھ ظلم نہ کرے گا اس کا پاؤں عیاشی کو نہ چلے گا یہ اپنے پیسے سے جوا نہ کھیلے گا سود نہ دے گا سود نہ لے گا اپنی جوانی کو سنبھال کے چلے گا قدم زمین پہ قدم رکھے گا دھیرے دھیرے ہولے ہولے عباد الرحمان اللہ دین یمشو الارض خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما یہ چلے گا جب اس پر رات آئے گی جب اس پر رات آئے گی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما یہ راتوں کو اٹھے گا کبھی روئے گا کبھی قرآن پڑھے گا کبھی ذکر کرے گا کبھی تسبیح کرے گا جب یہ جوان ہوگا ماں بوڑھی ہوگی باپ بوڑھا ہوگا اب یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا ان کے پاؤں دھوئے گا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میں رسک دوں گا سخاوت کرے گا میں فخر دوں گا خوددار بنے گا غنی بنے گا ہاتھ نہ پھیلائے گا مجھے بتائے گا ساری خلقت کو کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دے گا اپنے فاقے چھپائے گا مجھے سنائے گا مخلوق کو نہ سنائے گا پیسہ دوں گا تو سخی بنے گا حکومت دوں گا تو رحم دل بنے گا قاضی بناؤں گا تو عادل بنے گا اقتدار دوں گا تو انصاف کرے گا طاقت دوں گا تو مجھ سے ڈر کے چلے گا جھک کے چلے گا یہ اللہ انتظار میں اللہ انتظار میں حی اللہ کی آواز گونجی غازی والو اب دوڑو مسجد کی طرف آؤ آؤ آؤ تمہارا رب بلا رہا ہے یہ ڈیڑھ گھنٹے کا امتحان لیا اسی میں اسی فیصد تو اسی میں فیل ہو گئے اسی فیصد تو اسی میں فیل ہو گئے پھر اگلا امتحان آیا نظریں جھکا نہیں جھکا تھا ارے گانا نہ سن نہیں میں سنوں گا ارے جوا نہ کھیل ایسے ہم شوق سے کھیلتے کھیلتے ہیں ہم کوئی پیسے سے نہیں شوق سے کھیلتے ہیں ارے اوروں کی بیٹی نہ دے کس سے کیا فرق پڑتا ہے ارے گانے نہ سن تیری روح مسخ ہو جائے گی کیا کریں سارا جگ سنتا ہے سود کو چھوڑ دے سارے جگ نے غازی میں پیسے رکھے میں نے رکھے تو کیا ہو گیا او میرے بھائیو او میرے بھائیو وہ رب المشرق والمغرب وہ زمین آسمان کا اللہ وہ بر کا اللہ اب وہ گلا کر رہا ہے یہ سب کچھ تو اس نے کیا پھر اللہ نے دیکھا کہ میری تو کوئی نہ مان کے دیا جوان کی جوانی بگڑی آنکھ بگڑی کان بگڑے طاقت میں میری ذات کو بھولا پھر اللہ نے گلا کیا فلم وہ قبرتا تھا بل نہ یا اب دسو او میرا بندہ تو بھول گیا تو کہاں سے بنا تھا آج تجھے جوانی دی طاقت دی تو اکڑا تو مشلا تو اکڑ اکڑ کے چلا مجھے تو نے للکارا نافرمانیوں کے ساتھ گناہوں کے ساتھ اور تو نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا میں تیری اوپر نعمتوں کے دریا بہاتا گیا بارشیں کرتا گیا تو اکڑتا گیا تو مچلتا گیا میری زمین پکار اٹھی یا اللہ اجازت دے بہت زمانے سے جوا ہو رہا ہے میں پھٹ جاؤں بہت زمانے سے زنا ہو رہا ہے میں پھٹ جاؤں بہت زمانے سے شراب تجاری میں پھٹ جاؤں بہت زمانے سے بینکوں کی عمارتیں سود پہ کھڑی بینکوں کو کیا رو نہ تو جس کے پاس چار پیسے آتے ہیں وہ بھی سود پہ آگے پیسے دینا شروع کر دیتا ہے وہ بھی آگے سود پہ پیسے دینا نماز بھی پڑھتا ہے سود پہ پیسے بھی دیتا ہے ارے ظالم ارے ظالم تجھے پتا بھی ہے سب سے خوفناک عذاب سود کھانے والے کا ہے سب سے خوفناک عذاب سود کھانے والے کا ہے اور سب سے خوفناک عذاب قتل نہ حق کرنے والے کا ہے اور اس کے بعد سب سے دردناک پکڑ ماں باپ کو دکھ دینے والے کی ہے کی ہے ماں باپ کو رولانے والے کی ہے آپ نے فرمایا اللہ کے شرک کے بعد اللہ کے شرک کے بعد اکبر القبائر ماں باپ کو دکھ دینا ہے اللہ کے کفر کے بعد سب سے بڑا جرم وہ ماں باپ کو آنکھیں دکھانا ہے اور ان کے گرے بند پکڑنا ہے میرے رب نے مجھے پھر گلا دیا فلم تھا وہ کبر تھا اب دس ہو وہ میرے بندے تو بھول گیا اور مجھے للکارنے لگا اپنا وقت بھولا میں نے تمہیں کہاں سے بنایا کیسے بنایا اس کے باوجود کہ زمین کہتی ہے اجازت دے میں پھٹ جاؤں سمندر کہتے ہیں اجازت دے ہم چڑھ نگل جائیں تربیلا کا پانی اللہ کی قسم روز پوچھتا ہے اے اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں یہ تھوڑی سی مٹی اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے یہ تھوڑا سا بند اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے ایک یوں گھومنے کی ہے صرف میرا اللہ کہہ دے کھل جا کھل جا لاؤ دنیا کے سائنسدانوں کو اور دنیا کے انجینئروں کو اور دنیا کے بند بنانے والوں کو لاؤ وہ بند سمیت اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے بھول گئے جب نوح کی قوم پہ پانی آیا تھا فتح جنتين اردا اقل سیلتن واثل وشيء من سدر قليل میرے پانی ہے پانی بفرتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بند اس کے سامنے اللہ کی قسم تن کے سے زیادہ بے حیثیت ہیں فرشتے غصے میں آتے ہیں یا اللہ ہم کب تک زنا دیکھیں کب تک جوا دیکھیں کب تک جھوٹ دیکھیں کب تک سوت دیکھیں کب تک قتل دیکھیں کب تک یہ سب کچھ دے یا اللہ اجازت دے ہمیں اترنے دے ہم ان کی گردیں اڑا دیں وہ وہ رب رب جو غنی وہ رب جو احد جو سمد جو رحمان جو رحیم جو ملک جو قدوس جو سلام وہ مومن وہ مہیمن وہ عزیز وہ جبار وہ متکبر وہ خالق وہ باری وہ مصور وہ غفار وہ قہار وہ وہاب وہ رزاق وہ فتاح وہ علیم وہ قابض وہ باسط وہ خافض وہ رافع وہ معز وہ مذل وہ سمیع وہ بصیر وہ حکم وہ عدل ولطيف وخبير وحليم وغفور وشكور وعليج وكبير وحصيب وجليل وكريم ورقيب ومجيب وواسع ومجيد وباعث وشهيد وحق ووكيل وقوي ومتين وولي وحميد ومحصي ومبدي معيد ومحيي مميت وحي قيوم وواجد ماجد وواحد احد الصمد القادر اول اور آخر ظاہر اور باطن والی اور متعال بر اور طواب منتقم آفوب الروس مالک الملک غل جلال والام المقصط الجام الغنی المغنی الهادي البديع الباقي الوارث الحد الصبور جل الوارشیدالہ احد بیوی سے پاک احد بچوں سے پاک احد وزیروں سے پاک احد مشیروں سے پاک احد زمانوں سے پاک پاک عہد مکان سے پاک عہد شکل صورت سے پاک عہد جسم سے پاک عہد کھانے سے پاک وہ عہد پینے سے پاک وہ عہد سونے سے پاک وہ عہد اونگنے سے پاک وہ عہد تھکن تھکاوٹ سے پاک غفلت جہل ظلم سے پاک بے نیاز غنی بے نیاز سمت بے نیاز جبار بے نیاز قہار بے نیاز مالک الملک بے نیاز غنی اور مغنی بے نیاز بے نیاز رب السماوات والارض بے نیاز رب العرش العظیم او میرے بھائیو جو ایسا اللہ جو ایسا اور چھوٹا سا بادشاہ یہ پولیس والے یہ مار مار مار چوروں کا حشر کر دیتے ہیں اور گالیاں دے دے دے نہ ان کی ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں ان کے پاس چھوٹا سا اقتدار ہے اتنے بڑے اقتدار کا مالک اتنے بڑے اقتدار کا مالک اپنی نظروں سے زنا ہوتے دیکھتا ہے جوا کھیلتے دیکھتا ہے بیٹوں کو باپ کے گریبان پکڑتے دیکھتا ہے ماؤں کو تھکے دیتے دیکھتا ہے اور اور ظلم و ستم کو دیکھتا ہے عدل کو بکتے دیکھتا ہے قاضیوں کے جج فروخت ہوتے دیکھتا ہے وکیل کو قاتل کا مقدمہ لڑتے دیکھتا ہے قومیت کی بنیاد پر ظالم کی پشت پناہی کر رہی پٹھان پٹھانوں کی مدد کر رہے چاہے ظالم کیوں نہ ہو پنجابی پنجابی کی مدد کر کر رہا چاہے ظالم کیوں نہ ہو سندھی سندھی کی مدد کو آیا بروہی مکرانی بروہی مکرانی کی مدد کو آیا یہ سب کچھ دیکھا دیکھا دیکھا زمین کپ کپائی آسمان تھر تھر آیا فرشتے نہ ہوئے اللہ تو ہمیں اجازت کو نہیں رہتا میں نے اڑا دیں اڑا دیں میں اس رب پہ قربان جاؤں اس اللہ پہ فداج ہوں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس نے مجھے پہلے پکڑنا تھا جس کی بجلیوں نے کڑکنا تھا جس کی نے کھوپڑیوں کو اڑانا تھا اس سے تو اسے ہونا تھا وہ کہتا چوپ خاموش خاموش اے زمین تھم جا اے آسمان ٹک جا اے فرشتہ چپ ہو جاؤ اے سمندر کی موجو اپنے آپ میں رہو نہیں نہیں میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں کبھی تو یہ توبہ کرے گا اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا ہے میرا جی نہیں چاہتا اپنے ہاتھوں سے بنی چیز کو توڑ دوں اور دیکھتے نہیں ہو ہم چھوٹے ہم دیہاتی لوگ ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچپن میں ہم وہ ریت کے گھر بناتے ہیں پاؤں بیچ میں دیکھے اوپر ریت ڈالتے پھر اس کا گھر بناتے پھر پاؤں نیچے نکالتے وہ گھر بن جاتا اگر کوئی اسے گرا تھا تو ہم چھوٹے چھوٹے ہم پھر رونے لگ جاتے آنسو اتنے اتنے موٹے موٹے بہاتے میرا گھر گرا دیا میرا گھر گرا دیا میرا اللہ مجھ سے میری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ساری دنیا کی ماؤں کی ممتا میرے اللہ کی محبت کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں ساری دنیا کے باپوں کی شفقت اللہ کی شفقت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر نہیں ہے